وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قابل احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں یہ دنیا فانی ہے جو کچھ اس میں ہے سب فنا ہونے والا یہ اللہ کا فیصلہ ایک دن کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے بنایا اور ایک دن ختم ہو جائے گا کل من علیہ عفان اس دنیا کی چیز و اسباب کے کثرت اور قلت کے ساتھ ہمارے اصل زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے اصل زندگی کا تعلق دو چیز پر ہے ایک ایمان دوسرا عام صالحہ ایمان کو مکمل کرنے کے لیے اور بھی شرائط ہیں بہت شرائط ہیں عمل صالحہ کی تکمیل کے لیے بھی شرائط ہیں لیکن بنیادی دو ہیں ایمان اور اعمال صالحہ یہ اگر کسی کو نصیب ہوا حصول میں میسر ہوا اور اس نے وہ راستہ اختیار کیا جس راست جس راستہ کو اختیار کر کے پہلے والے اپنے ایمان اور عمل صالحہ کو ٹھیک کیا تو انسان کامیاب شمار ہوگا ورنہ ناکام ہی ناکام میرے محترم دوستوں اور بزرگوں پچھلے تمام انبیاء اکرام علیہ مسلاط وسلام اس دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ لوگوں کو ایمان اور عملہ صالحہ کے راستہ کو بتائے کامیابی اور ناکامی کے راستہ کو بتائے اللہ کے رضا اور اللہ کے ناراضی کے راستہ کو بتائے اس کو بتانے کے لیے نبی تشریف لاتے تھے اور جن کی طرف مبوس ہوتے تھے ان میں مختلف طبقات کے انسان ہوتے تھے ہاں اونچا خاندان کے نیچا خاندان کے غریب ہوتے ہیں اور مالدار بھی ہوتے ہیں رنگ میں بھی مختلف ہوتا تھا یہ کوئی اصل موضوع نہیں ہے چونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہاں اللہ نے بنایا کسی کو مال دیا کسی کو نہیں دیا مختلف رنگ مختلف رنگ میں بنایا ہے کیوں بنایا اللہ کو معلوم ہے لیکن سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالی نے صاف اظہار کر دیا بیان کر دیا یہ لوگوں میں نے تم کو مختلف خاندان میں مختلف قوم میں پیدا کیا تقسیم کیا یا یس انا خلقناکم و انسا میں نے تم کو مرد بنایا عورت بنایا وہ جالنا شعبہ و قباعلہ اور میں نے تم کو تقسیم کیا مختلف خاندان میں مختلف قبیلوں میں یہ کوئی اہم بات نہیں ہے یہ تو تعارف میں آسانی کے لیے میں نے ایسا کیا یہ فلاں کا بیٹا ہے یہ فلاں کی بیٹی ہے یہ فلاں خاندان کے ہے فلاں خان نسل کے ہے فلاں خاندان کے ہے تعارف کے لیے ہاں کوئی تقابل کے لیے نہیں تعارف کے لیے لتعارف ہوتا تاکہ تم پہچانو پہچان سکو ایک دوسرے کو لیکن سن لو ان اکرم اکم عند اللہ تم میں سے سب سے زیادہ مکرم عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہو میرے محترم دوست اور بزرگوں ایمان اور عمل صالحہ اس کی تکمیل سے انسان بندہ تقوا والا بندہ ہے اور ایمان اور عمل عمل صالحہ کے حصول کے لیے انبیاء کرام علیہم السلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے تھے اور لوگوں کو بلاتے تھے دعوت دیتے تھے دعوت کے راستے سے وہ داخل ہوتے تھے ایمان اور عملہ صالح حاصل حاصل کرتے کرتے کرتے کرتے وہ آخری دم زندگی تک پہنچ جاتے تھے بس یہی کام ہے اس دنیا میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے اپنے ایمان بنا لو اپنے عمل ٹھیک کر لو اللہ سے تاکہ اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے جس کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے گا اللہ کے ذمے میں اس کی کامیابی اللہ کے ذمے میں ہوگی کہ وہ اس کو کامیاب بنائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو میرے محترام دوست اور بزرگوں باقی جتنا ہے کھانا پینا رہائش کپڑے وغیرہ سواری یہ ضرورت ضرورت کی چیزیں ہیں اور ضرورت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے میں لے لیا امام بطن فل اردو اللہ اللہ رس زمین پر جتنے چلنے والے ہیں سب کی رزق کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ پر ہے میرے محترام دوستوں اور بزرگوں رزق چار چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے کھانا پینا لباس پوشاک رہن سہن اور نکاح شادی وغیرہ یہ چار چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے رزق یہ سب اللہ کے ذمے میں ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے توکل امکل اللہ حسب جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے لیکن بھروسہ یہ سیکھنے کی چیز ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یہ دعوت والی محنت جو ہے ایمان اور عمل کے حاصل کرنے کا کرنے کی محنت ہے انبیاء اس محنت کے ذریعے سے اپنے اپنے امتوں کو ایمان اور عمل صالحہ کی تعلیم دیتے تھے دعوت کے ذریعے سے ان کو متوجہ کرتے تھے جو اس دعوت کو قبول کرتے تھے ان کو ایمان اور عمل صالحہ کی تعلیم تعلیم دیتے تھے چونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں عمل اعمال صالحہ ہر نبی کے زمانے میں تھے لیکن احکامات میں کمی بیشی تھی روزے کی تعداد میں کمی بیشی تھی نماز کی تعداد میں کمی بیشی تھی لیکن تھے ضرور پہلے دعوت دیتے تھے لوگوں کو بلاتے تھے جو لبے کہتے تھے اس کو ایمان کے حلقے میں بیٹھاتے تھے اور عمل عامل صالحہ کی تعلیم دیا کرتے تھے یہی دونوں مقصد ہے اور اس دنیا جو ہے صرف اسی کے لیے ہے صرف اسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے خلق الموت الحتا خلق الموت والحیات لیبلوکم کم احسن عملا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حیات اور موت کو پیدا کیا زندگی کے دونوں طرف اس میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب کون اپنے عمل میں حسن پیدا کرتا ہے یہ زندگی صرف اسی لیے ہے حیات اور موت کے بیچ میں جو وقت ہے یا فرصت ہے وہ صرف اسی لیے کہ ہم اپنے عمل میں حسن پیدا کریں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا معاشر الجن ان من السماوات والارض مارشاستن اے انسان اور جنات کی جماعت اگر تم سے ہو سکے تو نکل جاؤ یہاں سے پھر فرماتے کہاں جاؤ گے جہاں بھی جاؤ گے وہ ہم میری ہی حکومت ہے یعنی اللہ کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے اس روئے زمین پر لیکن ہم کرتے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس دنیا میں جس ترتیب سے زندگی گزرنے کا فیصلہ تھا اس ترتیب کو ہم نے اپنے زندگی زندگی سے دور کر دیا اس دنیا میں جس زندگی پر چلنے کی اجازت تھی فیصلہ تھا وہ قرآن زندگی ہے جس کا جس کی تفصیلی بیان حدیث میں ہے کہ اس طرح زندگی گزارو اگر اس طرح زندگی گزارو گے تو تمہارے اگلے زندگی حقیقی زندگی وہ اصلی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اگر نہ گزارو گے تو وہ مشکل ہو جائے گا اس لیے میرے محترام دوست اور بزرگوں پہلے یہاں کی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے ہاں کس طرح یہاں کے زندگی گزریں گے اسی لیے اللہ کے راستے میں جانا ضروری ہے کہ اسلامی زندگی کیسا ہوتا ہے مسلمان کی زندگی کیسا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے سیکھنا ہوتا ہے پھر چلنا آسان ہوگا میرے محترام دوستوں اور بزرگوں آج جو اختلاف اختلافات ہے دنیا بھر میں مسلمانوں کے اندر اس کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اسلام پر چلتے ہیں لیکن سیکھے بغیر سیکھنے کی فرصت نہیں ہے جب سیکھے بغیر چلے گا تو ہر ایک اپنے اپنا سمجھ کے مطابق چلے گا تو اختلافت تو پیدا ہوگا اس لیے سیکھنا ضروری ہے اب حضرت کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والا اور جب سے اسلام قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چھوڑا ہجرت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہاں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو تمام مسلمان مل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے قابل پایا اور سب انہوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا شروع شروع میں جب خفیہ طور پر اسلام کی دعوت چلتی تھی ہر آدمی اپنے اپنے ہر مسلمان یعنی جو بھی اسلام میں داخل ہوتا وہ اپنے اپنے جان پہچان والے اپنے دوست احباب کے پاس خفیہ طور پر جاتے تھے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے یعنی علانیہ طور پر کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع نہیں ہوئی تھی یہ احتیاط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا اسی طرح دعوت کا سلسلہ چلتے رہے دو تین سال گزر گیا تو ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار شروع کیا کہ یا رسول اللہ کہاں تک ہم اپنے کو چھپائے رکھے حق کو چھپائے رکھے ہم نے جس دین کو اختیار کیا جس دین کو ہم نے قبول کیا جس دین کے دین لے کر آپ تشریف لائیں جس دین کی طرف ہم نے آپ نے ہم کو بلایا کہ کیا وہ حق نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں، بے شک حق ہے تو اتنے پوشیدہ دہ کیوں اجازت دے دے تاکہ کھلم کھلا اسلام کی دعوت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دفعہ کہ اے ابو بکر نہنو قلیل ہم کم ہیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسرار مسلسل جاری رہا اسرار کرتے رہے کرتے رہے اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور شکل یہ اختیار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بیت اللہ کے سامنے بیت اللہ کے سامنے ہر ہر خاندان کے لوگ موجود ہیں تم ہر ایک اپنے اپنا خاندان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ اپنے اپنے خاندان کے ساتھ جا کے بیٹھو تو ہدایت کے مطابق سب باہر نکلے اور اپنے اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھے حضرت ابو کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کھڑا ہوا اور کُ کھلا کل اسلام کی دعوت دے تفلحو ہاں جو ہی دعوت دینا تھا چاروں طرف سے کفار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کود پڑے مارنا شروع کیا زمین پر گرا دیا اقبا ابن ابی نے کھورا والا جوتے سے قید تلے جوتے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مارا اور اپنے ان کے سینے پر کھڑا ہوا اور کودا سینے پر یہاں تک کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل نڈھال ہو گئے ٹھنڈا ہو گئے انہوں نے سمجھا کہ اس کا انتقال ہو گیا چھوڑ دیا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ خاندان کے لوگوں کو خبر ملے تو بھی آئے تو ان کو ایک چادر پر اٹھایا اور چادر کے کونا پکڑ پکڑ پکڑ کر کے ان کو گھر لے گیا اور ان کو والدہ سے کہا کہ دیکھو کچھ کھلانا کھلا سکتی ہو تو کھلاؤ پلا سکتی ہو تو پلاؤں اگر بچ گیا تو ٹھیک ہے اگر وہ مر گیا تو ہمیں خبر کر دینا ہم اس کے بدلے بدلے میں فلا فلا کو قتل کریں گے اس زمانہ کیواز جو تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں دوپہر سے لے کر شام تک اصرار کرتے رہے سارا بدن لہو لہاب تھا خون سے بھرا ہوا چہرہ پہچان نہیں جا سکتا تھا گرم دودھ لایا تاکہ تھوڑا سا دودھ پی لے پی لے لیکن حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے رہے منع کرتے رہے اور اس کے والدہ اصرار کرتی رہی ایک دفعہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں ان کے والدہ نے کہا کہ محمد کون ہے کہاں ہے وہ اس وقت ان کا کہا ہے مجھے کیا پتا ہے میں کیسے بتاؤں میرے محترم دوست اور بزرگ اس زمانے کے کافر بھی جھوٹ نہیں بولتی تھی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اس وقت ایمان نہیں لائی تھی لیکن جھوٹ نہیں بولے مجھے پتہ نہیں ہے وہ اس وقت کہا ہے مجھے پتہ نہیں ہے اور اس زمانے میں پکا مسلمان نماز پڑھتے پڑھتے وہ پیشانی پر نشان پڑ گیا وہ بھی جھوٹ بولنے سے دریگ نہیں کرتا ہاں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے کہاں کتنے کہ مسلمان آپ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے کہاں پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے کہ نہیں کبھی نہیں میرے محترام دوست اور بزرگ یہ ساری باتیں اسلامی تعلیم ہے اسلامی تعلیم ہے مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے کہتے نہیں تو میرے محترام دوست اور بزرگوں اس زمانے کے کافر بھی وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کی ماں نے جھوٹ نہیں بولی عذر کر دے کہ مجھے پتا نہیں ہے میں کیسے بتاؤ پھر طرح شروع کیا تو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کا قسم جب تک اس آنکھ سے نبی کو نہ دکھو اس وقت تک نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اب کیا کریں دن گزر گیا سورج گروب ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ام جمیل کے پاس جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں کی بہن تو گئی ان کو والدہ اور حالت بتائی تو ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہتے کہ یہ آپ کے بیٹے کے ساتھ جنہوں نے یہ بدتمیزی کیا ہے ضرور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا اب اگر چاہتی ہے تو میں آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں اور آپ کے بیٹے کی بیٹے بیٹے کو زیارت کر کے آ سکتی, ہو کہتے چل چلو تو گئے اور چیخ ماری میں جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو کو رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا صرف چہرے پہ جو کچھ دیکھتے ہو چلو مجھے اٹھا کے لے چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو دونوں عورتوں کے سہارے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارکم میں موجود تھے وہ لے گئے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے میں لگا لیا اور بوسا دینے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ تسلی دینے لگے کہ یار کچھ نہیں ہے صرف اتنا ہے جو آپ چہرے پہ دیکھ رہے اور کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں سب ٹھیک ہے پھر فرمایا پھر بتایا کہ یا رسول اللہ اب اللہ کے نبی ہے اب کے تمام چاہت اللہ تعالیٰ پورا کرتے دعا قبول کرتے ہیں اور یہ میری ماں ہے یہ پیچھے میری ماں ہے مجھے بہت ہی محبت کرتی ہے آپ اللہ سے دعائیں مانگ کے اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت دے دے اور میری ماں کو آپ دعوت دیں تاکہ اللہ تاکہ ان کے لیے اسلام کے دروازہ کھول دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی اور دعوت بھی دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اسی مجلس میں کھڑے کھڑے مسلمان ہو گئے تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بات کو مجھے کہنا تھا کہ اے ابو بکر کے ماں گھر نہیں جانا اسلام میں داخل ہونا یہ کافی نہیں ہے سیکھنا ہوتا ہے یہ تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے تم یہی بیٹھو حالانکہ وہاں جو بندہ گرم جو بندی گرم دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی تو آگ تو یقیناً ہوگا گھر میں جلی ہوئی آگ ہے اور بھی بچے بچے ہیں نابینا شوہر ہیں کچھ کسی کا وزر نہیں کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں وہاں ہلکے میں بیٹھ گئی اور ایک مہینہ مسلسل اس حلقے میں رہے تو میرے محترام دوستوں اور بزرگوں اس دنیا میں مسلمانوں کے اختلاف جو ہے یہ نہ جاننے کی وجہ سے ہے ہم ہر ایک ہم اسلام پر چلتے ہیں لیکن علم کے ساتھ ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اپنے اپنے جی چاہی کے مطابق ہم چلتے ہیں تو اختلاف تو ضرور ہوگا اختلاف ضرور ہوگا اور اختلاف ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے اس تو تفریق بن گیا مالداروں کا فرقہ غریب کا فرقہ گورے کا فرقہ کالے کا فرقہ پڑھا لکھا پڑھے لکھے والوں کا فرقہ ان پڑھ کا فرقہ شہر کا فرقہ دیہات کا فرقہ میرے محترم دوست بزرگو بزرگوں اس نے تو یہ فرقہ بازی نے تو امت کو بالکل ہی قتل قتل کر دیا ختم کر دیا دعوت محنت وہ ہے جس میں سب کو جوڑتے ہیں ہاں بلال حبشہ سے سہیل روم ابو ابوذر غفار سے آتے ہیں اور سب بھائی بھائی کی طرح مل جل کے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نمل بینا اخواہ کم واتقوا اللہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں لہذا تم اپنے یہ بھائی چاری کو حفاظت کرو اصلاح رکھو یعنی اس کو درست کر درست کرو اس میں کسی قسم کی کمی ہونے نہ پائے و اللہ اس سلسلے میں اللہ سے ڈرو کسی کی تحقیر تمہارے دل میں نہ ہو تو مالدار ہونے کی وجہ سے کسی غریب کی تحقیق دل میں نہ ہو کسی خاص طبقے کے میں طبقے کے ہونے کی وجہ سے تمہارے دل میں کسی کی حکارت اور تحقیر نہ ہو اتک اللہ اللہ سے ڈرو لال تاکہ تم اللہ سے رحمت پانے کے قابل رہو تم پر رحم کیا جائے یہ سبب ہے دل کی صفائی یہ سبب ہے میرے محترام دوست اور بزرگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے پہلے اس کو قائم کیا بھائی چاری قائم کی مکے کی زندگی تو وہ خفیہ زندگی تھی جب مدینہ پہنچے تو انصار مہاجر میں بھائی بھائی بھائی بھائی بنا دیا اور اس کو انصار مہاجر نے بھی قبول بھی کر لیا تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں دو بات کی دو, دو, دو چیزیں ضروری ہیں ایک ہے اسلام کو سیکھنا پھر چلنا اور دوست ہے دوسری بات یہ کہ سب مل جل کے رہنا حسات نہ ہو بوگز نہ ہو کینا نہ ہو تحقیر نہ ہو تزلیل نہ ہو یہ ضروری ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسلام کے دائرہ جو قرآن و حدیث میں ہے اس دائرہ میں داخل ہونے کے لیے لیکن منمانی اسلام میں اگر کوئی داخل ہونا چاہے تو ان تمام ممنوعات کے ساتھ بھی داخل ہو سکتا ہے اس کے لیے درجہ کھلا ہے اس کے اس کے میرے محترم دوستوں بزرگوں صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا چونکہ سب کے سب دین کو سیکھتے تھے اور دین پر چلتے تھے سیکھے بغیر کوئی بھی نہیں چلتے تھے حالانکہ وضو سیکھتے تھے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی بعد سے مراد ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد چند آدمی آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے پانی مانگوایا پانی لاؤ پانی لایا گیا ان کے سامنے وضو کہیں وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا کہ ہا کضا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اسی طرح اس طرح تھے وہ سیکھتے تھے سیکھے بغیر نہیں کرتے تھے ہاں اگر سیکھنے کا رواج موجود ہوتا تو اختلافات نہیں ہوتے چونکہ بنیاد تو قرآن ہے اور بنیاد حدیث ہے یہی بنیاد ہے اور بنیاد میں کوئی اختلاف نہیں ہے مشکل یہ ہے کہ ہم نے اسلام پر چلتے ہیں سیکھے بغیر جس کے دل میں جو آتا ہے وہ اس کے مطابق فتوا دے دیتا ہے ہم نے ایک دفعہ روس میں کیا تھا سن کنبے میں وہ تسکن میں ہم تھے سب مسجد میں رہنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی اس وقت بھی وہ تقسیم نہیں ہوئے بعض مسجد ایسے ہوتا ہے کہ امام اور وہاں کے منتظمین جو تھے وہ ہمت نہیں پاتے تھے کہ ہمیں ہمیں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں تین چار مسجد ایسے تھے جو کھلا تھا ہمارے لیے کہتے جب چاہو تم آ جاؤ ایک مسجد میں تو ہم مسلسل یعنی ڈیڑھ دو مہینے ٹھہرے دوسری مسجد میں گشت کے لیے جاتے تھے گھروں میں گھروں میں گشت کے لیے جاتے تھے اور رات کو ہی آ جاتے تھے اس مسجد کے ایک تھا اس کا نام تھا انور علی خان انہیں تعلق ہو گیا تقریباً ڈیڑھ دو مہینے ہم وہاں رہے کہتے کہ میرے ایک دن ہم نے پوچھا کہ تمہارے بچے کتنے ہیں تو بتایا تو کدھر ہم نے تو ہم سے ملاقات تو نہیں کرائی تم نے کہ میرا ایک بیٹا ہے اس نے میری بھانجی جی کے ساتھ شادی کی یعنی ان کی پوجات بہن کے ساتھ شادی کی تو یہاں والوں نے فتوا دیا کہ انہوں نے حرام کام کیا اس کو یہاں سے یا تو وہ اپنے بیوی کو چھوڑ دو ورنہ اس شہر سے نکل جاؤ وہ پھر وہاں سے نکل گئے اچھے بتاؤ پوجات بہن کو شادی کرنے کی حرام ہے خالا زد بہن زد بہن مامو زد بہن یہ تو جائز ہے چسا زد بہن تو یہ بول کر وہ بچارا رونے لگے میں نے بتا کہ بھائی یہ تو حرام تو نہیں ہے پھر مجھے اسے بھیج لیا کہتے کہ یہ فتو آپ دے دے کہ حرام نہیں ہے یہ جائز ہے میں نے کہا بات سن میرے فتوا سے کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں کے لوگ مانے گا نہیں میں خط لکھ کے دیتا ہوں فلاں مسجد کے امام کے پاس جاؤ اس مسجد میں ہم رہ چکے ہیں اور وہ بہت ہمت والا ہے میرا اطمینان میرا اطمینان ہے کہ میرا خط اگر اس کو پہنچے اور اس نے پڑھ لیا تو وہ فتوا دے دے گا تو میں نے خط لکھ دیا اس کو لے کر گیا وہاں اور خط دکھایا کہتے کہ مولانا نے خود لکھا ہے کہ ہاں خود لکھا ہے تب انہوں نے لکھ دیا کہ نہیں یہ نکاح جائز ہے ہم نے غلطی کی تھی جس نے حرام کا فتوا دیا تھا اس نے غلطی کی تو میرے محترام دوست اور بزرگ یہ جو فتوا دیا کہ فوجات بھائی بہن کو نکاح کرنے حرام ہے یہ علم کی وجہ سے ہے یا تو جہالت کی وجہ سے ہے جہالت کی وجہ سے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے تو میرے محترم دوست اور بزرگوں ہزاروں اختلافات علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ سیکھے سب کچھ سیکھے اور سیکھنے کے لیے علماء سے علماء سے تعلق ضروری ہے علماء یہ ایک ذریعہ ہے جن سے ہم سیکھ سیکھ سکتے ہیں چونکہ علم قرآن علم حدیث علم نبوی سب ان کے پاس ہے اس لیے ان کے ساتھ تعلق رکھنا ضروری ہے ان کے پاس آنا جانا بیٹھنا پوچھنا سیکھنا ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کن عالمن تم عالم بنو او متعلمن اگر نہ ہو سکے تو کم از کم متعلم بنو طالب علم بنو سیکھنا شروع کر دو او جالسن طالب علم بھی نہیں ہوا تو ان کے ساتھ بیٹھو اگر ان کے ساتھ بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا ہے تو محبت کرو محبن محبت کرو فلا تکن الخامسہ فتح لکھا دیکھو پانچواں حصہ گروہ گروہ نہ بنو بس تم ہلاک ہو جاؤ گے اس لیے میرے محترام اور بزرگوں سیکھنا بھی ضروری ہے اور سیکھنے کے لیے علماء کے ساتھ تعلق بھی ضروری ہے وقت نکلنا بھی ضروری ہے لیکن افسوس کی بات ہے اب تو سیکھنے کے بھی جذبہ اندر سے نکل گیا سیکھنے کا جذبہ اندر سے نکل گیا جہالت محبوب ہو گئی جہالت کیا ہو گئی محبوب ہو گئی اس لیے میرے محترام دوست اور بزرگوں اللہ والے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو اپنے اپنا سیکھنے کا جذبہ پیدا کرو ابھار پیدا کرو ایک شوق پیدا کرو ہاں سیکھنے کا جذبہ پیدا کرو نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا کرو سنت شریعت کے مطابق زندگی گزرنے کا جذبہ پیدا کرو ہاں ہمیشہ اللہ کا ذکر تمہارے زبان پر جاری رہے اس کا جذبہ پیدا کرو ہاں دیکھو کسی کا حق برباد نہ کرو یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ حق داروں کا حق ضائع کر دینا ہاں سب سے خطرناک بات ہے اس کی وجہ سے حق کا ضائع کرنے کی وجہ سے اکثر مسلمان جہنم میں جائے گا تو میرے محترام دوست اور بزرگوں اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت کی طرح سیکھو ہاں یہ آسان ہوگا اس وقت جب تم اپنے دل سے نیت کر لو گے کہ میری جان اور میری مال میرا مال اس لیے ہے دین کے لیے ہے اسی کے لیے ہم خرچ کرتا جائیں گے خرچ کریں گے <coughs> تو میرے محترام دوستوں بزرگوں یہ تمام چیزیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے نکلنے کے بعد اور تین چلے میں نکلنے کے بعد حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے طلب جس کو طلب کہتے ہیں پہلے علم کا طلب حاصل کرنا پھر علم کو حاصل کرنا طلب نہ ہو تو کچھ بھی اندر نہیں آئے گا جس میں طلب نہ ہو جو طالب علم پڑھنا نہیں چاہتا ہے دنیا میں ایسا کوئی استاد نہیں ہے کہ اس کو پڑھائے ہاں طلب ضروری ہے اور حضرت رحمت اللہ علیہ اسی پر افسوس کرتے تھے کہ امت سے اس علم کا رواج نکل گیا جو علم امت کو اندر سے دین پر چلنے کے لیے تیار کرتے تھے یعنی فضائل کے علم میرے محترام دوست بزرگوں دعوت والی محنت میں نکلنے کے بعد فضائل کے حلقہ میں بیٹھ کر طلب حاصل کرنا ہے دین سیکھنے کا طلب نماز کو صحیح کرنے کا طلب روزے کو روزے کو صحیح کرنے کا طلب روزے کو حفاظت کرنے کا طلب روزہ حفاظت کیسے ہوتی ہے چونکہ بعض آدمی کا روزہ ایسا ہوتا ہے کہ بھوک کے تکلیف کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا بعض نمازی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کے نماز ان کے چہرے پر مار دیا جاتا ہے ہاں، نماز کی حفاظت کیسے ہو اس کو سیکھنا ہوتا ہے سیکھنے کے لیے وہ اپنا جان اور اپنا مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا ہے ورنہ گھر بیٹھے بیٹھے یہ نہیں ہوگا اگر گھر بیٹھے بیٹھے ہوتا تو حضرت ابو کو رضی اللہ تعالیٰ بہت اونچا مقام مقام والا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے امام ہیں ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ان کو چھٹی دے دیتی کتنے بڑے ہستی کے ماں ہیں اب گھر چلے جائے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سب کے لیے برابر ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں کے لیے بھی سیکھنا ضروری ہے ان پر بھی سیکھنا ضروری ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بھی سیکھنا ضروری ہے کسی کو اللہ کے نبی نے مستثنا قرار نہیں دیا کہ تم کو سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وائل بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے اسلام قبول کیا یا تو قبول کر کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ وائل کو میرے پیچھے نماز کے لیے میرے پیچھے کھڑا کرو تاکہ قریب سے دیکھ کر نماز کو سیکھے ہاں حضرت وائل بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خود بتایا کہ بعض چیزیں میرا گمان ہے کہ بعض چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ تاکہ ہمیں سکھلائے لائے دو تین دن ایسا ہی کیا تو میرے محترام دوستوں بزرگوں سیکھے بغیر کوئی چارہ نہیں سیکھے بغیر ہم اگر چلتے رہیں گے جس طرح اب رواج پڑ گیا اس رواج کو اگر ہم باقی رکھیں گے تو اختلافات اتنا ہوگا اتنا ہوگا ہر گھر میں اختلاف شروع ہو جائے گا ہاں ہر گھر میں اختلاف شروع ہو جائے گا تبلیغ میں تھوڑا بہت جو اختلاف ہوا نا وہ نہ جاننے کی وجہ سے دنیا بھر کے علماء کہتے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے ایک دو آدمی کہتے کہ اس کی تفسیر یہ ہے بس جہالت کی بنا پر یہ اختلافات شروع ہوا اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت ہو رہا ہے تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں مسلمانوں کے ذمے میں یہ بات ہے کہ اسلام میں جس چیز کے جس چیز میں کمی نظر آئے اس کو پورا کرنے کی کوشش ہو اس وقت سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ آپ نے دین پر دین کو تو ہم قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے سارا اختلاف پیدا ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں اس دنیا میں دیا ہے تھوڑا بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ عامر امتی بین ستین و سبعین سنا میرے امت کے میری امت کی حیات سات ستر سال ستر سال کے درمیان میں ہے درمیان کا ہے تھوڑی سی زندگی جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی آخرت کی زندگی شروع ہوگی تو ختم نہیں ہوگا ہزار سال لاکھوں سال کروڑوں سال کروڑا سال گزرتا جائے گا لیکن زندگی ختم نہیں ہوگا وہ آبادی زندگی ہے اور یہ فانی زندگی ہے صبح شام ہوتے دن گزر جاتا ہے اور وہاں جو ہے نہ صبح ہے نہ شام ہے جو شروع ہوا تو بس چلتا رہے گا تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان اور مال کی پوجی دی ہے آخرت بنانے کے لیے اس میں بھی ہم نے جہالتی کی اس کا ہم نے دنیا کی کمائی کے ذریعہ بنا لیا کہ دنیا کمائی کرے تو میرے محترم دوست اور بزرگوں تو آخرت ہاتھ سے نکل گیا اس سے بھی لوٹنا ہے یہ پونجی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آخرت بنانے کے لیے دیا ہے اپنے زندگیوں کو سدھارنے کے لیے سن و شریعت کے مطابق زندگی سیکھ کر عمل کرنے کے لیے میرے محترام دوستوں کھانے پینے کا مسئلہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی آیات جے کہ امام انداب بتن فلاء اللہ اللہ رزقہا ہاں جتنے چلنے والے چرندے پرندے ہیں اس کے رزق صرف اور صرف اللہ کے ذمے میں ملے گا کیسے توکل کے ذریعہ سے تقوا کے ذریعہ سے نماز کے ذریعے سے روزے کے ذریعے سے ہاں اللہ فہو حسب جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے امت اللہ اللہ مخرجا جو تقوی اختیار کرتا ہے تقوی حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام تنگی میں کشادہ راستہ دے دیتا ہے خصوصاً تسیب ایسی جگہ سے رزق کا انتظام کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ایسی جگہ سے تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یہ اللہ کے ذمے میں ہے اور ہمارے ذمے میں دین کو سیکھنا دین پر چلنا دین کو لوگوں تک پہنچانا بس یہ کام ہے ہمارے ذمے میں صحابہ یہی کام کرتے تھے حالت پیش آتی تھی صبر کرتے تھے حالت پیش آتی تھی نماز پڑھتے تھے دعائیں مانگتے تھے میرے محترام دوست بزرگوں اس کام کو چھوڑتے نہیں تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے لوگوں کی ہدایت کا عزر و سب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا ہاں میرے محترام دوست اور بزرگوں وہ دین کو لے کر چلنے کے مزاج رواج بند ہو گئی اس لیے آہستہ آہستہ کفری اثرات شرک کے اثرات باطل کے اثرات ہم پر چھا گئے ہاں جو نادائی نہیں بنتا ہے دائی نہیں بنتا از خود با اختیار جو دائی نہیں بنتا وہ خود بخود مدعو بن جاتا ہے دیکھیں ہمارے گھر میں پورا گھر مدعو ہو گئے لباس پوشاک کے اعتبار سے مدعو ہے گائر کی تابے ہیں گائر کے نقشہ پر ہے رہن سہن گائر کے نقشہ پر ہے ہاں حالانکہ سنت کے مطابق کھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا زمین پر برابر ہوتا تھا ہاں اگر بعض لوگ معذور ہیں ولا وہ لریض حرج لیکن معذور کے ساتھ بہت صحت مند بھی وہ سنت کو ترک کر دیتے ہیں سنت کے خلاف زندگی گزارنا یہ ممنوع ہے یہ بات اندر سے نکل گیا حالانکہ صحابہ ایک ایک سنت کو مضبوط مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے تھے ایک ایک ایک سنت سنت کو بھی چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتے تھے دو صحابی خط لے کر ایک بادشاہ کے پاس گیا بادشاہ نے ان کو خوب احترام کیا خط کو قبول کیا اور ان کو دو دو چار دن ٹھہرنے کی ٹھہرنے کے لیے کہا کہ وقتاً فوقتاً ہم آپ سے پوچھیں گے وہ تیار ہو گئے صبح شام کھانا آنے لگا تو ایک دفعہ ایک صحابی ہاتھ سے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا گر گیا تو اس کو اٹھایا اور کھانے لگے وہاں کے مترجم جو تھے اس نے کہا دیکھے یہ بہت ہی حقیر کام ہے ہمارے بادشاہ کے یہاں کھانے پینے کی چیز چیزوں میں کوئی کمی نہیں ہے یہ چھوٹا موٹا کام کر کے آپ آپ کو ذلیل نہ کرے تو صحابی نے جواب دیا آتر کو سنت حبیبی اجل ہا وہ میں میرے حبیب کے سنت کو چھوڑ دو ان جیسے ہمکوں کی وجہ سے میرے محترام دستر بزرگوں سنت ان کی طبیعت بن گئی تھی سنت کیا ہے سنت ان کی طبیعت بن گئی تھی وہ جان دینے کو تیار تھے سنت کو چھوڑنے کی تیار نہیں تھے میرے محترام دوست بزرگوں سنت جس کی طبیعت بن جن کی طبیعت بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کر دیتے ہیں کل ان کم تم تو حب اللہ یہ اللہ وکم سنت جس کی طبیعت بن جاتی ہے اس کو مغفرت کر دی جاتی ہے اور سنت کیا ہے محبت طبیعت کا بت نہیں ہے جبکہ محبت ہوتی ہے سنت کے ساتھ اور محبت انسان کو اطاعت کے لیے مجبور کرتا ہے مجبور بنا دیتا ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگ یہی چیز کی کمی ہے کہ دین پر چلنے کی حتمی فیصلہ کرنے کی قوت اور طاقت ہماری ایمان میں نہیں ہے اس لیے کہتے کہ اللہ کے رستے میں چلو ایمان کے بات سنو ایمان کے بات بولو اور اللہ کے گھر میں رہو ایمان کے مذاکرہ میں شامل رہو اور دعائیں مانگتے رہو ایمان میں مضبوطی آ جائے گی جب ایمان میں مضبوطی آ جائے گی تو اللہ کے حکم کے عظمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے محبت تمہارے دل میں راسک ہو جائے گا جب دل میں راسک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تم کو مغفرت کر دیں گے اور اللہ کے ولی میں اولی کے جماعت میں تم کو شمار کر لیا جائے گا اور اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے اللہ ان اولیا اللہ علیہ حسن نہ ڈر ہے نہ کوئی حضر ہے غم ہے میرے محترم دوست اور بزرگوں اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں چلو اب تیار ہیں انشاءاللہ اللہ ہمارا کوئی بحث نہیں